حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن شریف میں سارے پورے قرآن میں ایک ہی جگہ اللہ جل جلال امن و نے تفصیل سے بیان کیا ہے بہت دھیان سے قصہ سننے جیسا ہے کیونکہ اس قصے کو ایک نشانی کہا گیا ہے قرآن شریف میں ایک نشانی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے بات ذہن میں رکھو سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر چند آیتیں ایک دو تین اور سات ساتویں آیت یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس میں ایک سو گیارہ آیت اور بارہ رکو ہیں نازل ہونے کے اعتبار سے ترپنوے نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے بارہ نمبر پر ہے اور سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی ہے سورہ ہود پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس وقت میں دنیا میں جتنے قرآن ہیں حرم شریف میں ہو پاکستان میں ہو امریکہ میں ہو افریقہ میں ہو جہاں پر ساری دنیا میں جتنے پورا قرآن چل رہے ہیں یہ قرآن ترتیب نزول نہیں ہے ترتیب تلاوت ہے کیسے تلاوت کرنی چاہیے وہ ہے عرش سے فرش پر قرآن کیسے نازل ہوا ہے یہ الگ چیز ہے یہ قرآن جتنے بھی چل رہے ہیں جو ترتیب دی گئی ہے یہ ترتیبی تلاوت ہے کہ تلاوت اس طریقے سے کرو پہلے سورہ بقرہ پڑھو پھر جو ہے فلاں سورت پڑھو پہلا پارا یہ دوسرا پارا یہ تیسرا پارا یہ اسی طریقے سے حرمین شریفین میں قرآن چلے گا قیامت تک یہ ترتیب تلاوت اور ترتیب نزول یہ الگ چیز ہے کہ نازل کیسے ہوا ہے یہ ترتیب نزول میں نے میرا قرآن یہ جو ہمارا ترجمہ ہے ریاض القرآن اس کے آخر میں ہم نے پوری تفسیر ڈال دی ابھی آگے آگے آ جاؤ آگے آگے آ جاؤ ٹائم وقت کا وقت بہت مختصر ہے ہمارے پاس سوا گیارہ بجے ختم کرنا ہے آگے آئیے آگے آئیے آگے تھوڑا لوگوں کی جگہ دو آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھو یہ بھی جگہ خالی ہے پورا بھوک پور کر بھائی اشرم مرچنٹ اس طرح سے جلدی جلدی آ جاؤ پوچھے ہاں تب تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو آ جاؤ نگا دیا آ جاؤ تو پہلے بات ذہن میں رکھو کہ یہ ترتیب تلاوت ہے تلاوت ایسے کرنی ہے نازل کیسے ہوا ہے قرآن یہ میں نے ہمارے ریاض القرآن میں ہر صورت سے پہلے لکھ دیا ہے اور اخیر میں بھی ہم نے پوری تصویر ڈال دی ہے کہ قرآن عرش سے فرش پر کیسے آیا ہے اس کی ساری تفصیل ہماری ریاض القرآن میں دیکھ لی جائے اور اس کے حوالے بھی لکھ دیے ہیں کہ کہاں سے میں نے یہ چیز لی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے علماء نے لکھا ہے زندگی میں ایک مرتبہ آدمی کو اس اعتبار سے قرآن پڑھ لینا چاہیے جیسے عرش سے فرش پر آیا ایک مرتبہ ڈائریکٹ اللہ نے بھیجا ہے کہ پہلے یہ صورت آئی بعد میں یہ صورت آئی بعد میں یہ صورت آئی بعد میں یہ صورت آئی یہ ساری تفسیر میں نے لکھ دی ہے اس ریاض القرآن کے ہر صورت سے پہلے بھی لکھی ہے اور ہر صورت پورا قرآن کے بعد میں پوری تفصیل لکھ دی ہے اسی لیے اس میں یہ ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے 53 نمبر پر رہی ہے اور تلاوت کے اعتبار سے بارہ نمبر پر ہے یعنی نازل جو ہوا ہے ترپنوے نمبر پہ نازل ہوئی ہے یہ سورت لیکن تلاوت کریں گے ہم بارہ نمبر کے اعتبار سے اب سنیے علی السلام را یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں یہ یوسف علیہ السلام کے قصہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو اس لیے کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مشرقین سے کروایا تھا کہ بھی یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے آپ کو تو ان چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن آسمانوں سے چونکہ ایک چیز آئے گی تو حضور بتائیں گے اور یہ یہودی جو ہے یہ پریشان کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ڈائریکٹ سامنے نہیں آتے تھے لیکن مشرقین کو ابھارتے تھے کہ یہ سوال کرو یہ سوال کرو یہ سوال کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ سوال کرتے تھے حالانکہ آپ کے سمجھتے تھے کہ ان میں سوال کرنے کی اتنی طاقت نہیں ہے مشرقین کو یہ سوال کرنے کی طاقت نہیں ان کو یوسف علیہ السلام سے کیا مطلب مشرقین کو لیکن یہودیوں کو تو مطلب تھا کیونکہ پورا قصہ تورات انجین ساری چیزوں میں ان کے قصے یوسف علیہ السلام کی وہ جانتے تھے وہ ساری تفصیل تو اس لیے عربی میں نازل کیا اس لیے کہ وہاں کے یہودی عربی جانتے تھے اور مشرقین مکہ بھی عربی جانتے تھے ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ تم سمجھو ہم آپ کو نہ ہنو نہ قس کا القصی بیما علئی کا دل قرآن قَبْلِهِ تمل الْغَافِلِينَ پیارے نبی جی ہم آپ کو بہترین واقعات سناتے ہیں کہانی نہیں ہے کہانی تو اس میں آگے پیچھے کی چیزیں ہوتی ہے یہ وہی چیزیں جو ہوا ہے کہانیاں اب ایسے ہوتی ہے کہ آدمی جیسے ایک کہانی بنا لی آدمی نے بھی کہانی نہیں یہ قصہ ہوا ہے یعنی وجود میں آیا ہے ہم آپ کو بہترین واقعہ سناتے ہیں اس قرآن کی بدولت جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے ورنہ اس سے پہلے بے شک آپ بے خبروں میں سے تھے یعنی آپ کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہے اب قصہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اے زکال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جان اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر بارہ سال کی تھی کھڑا ہو جا موتس موتس کھڑا ہو جا یہ عمر کا لڑکا یا آپ سمجھ لیجئے اس عمر کے تھے یوسف علیہ السلام تب سے یہ حالات ان پر آنے شروع ہوئے ہیں بیٹھ جاؤ جیسے بچے بچوں کو لے کر آیا تاکہ پتا چلے کہ بارہ سال کی عمر میں یہ خواب دیکھا گیا ہے اب یہ خواب دیکھا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب میں گیارہ ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اب چونکہ یعقوب علیہ السلام یہ اللہ کے نبی سے پہلے یاد رکھو ابراہیم اسحاق یعقوب یوسف کے ترتیب ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد ڈھائی سو سال کے بعد یہ قصہ ہو رہا ہے نے لکھا ہے کہ ڈھائی سو سال کے بعد یہ پیدا ہوئے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں ایک بیوی کا انتقال ہو چکا پہلے بیوی کا ان سے سارے بھائی تھے جب انتقال ہو گیا تو انہیں حادث ہوئی کیونکہ میں کچھ یعنی رفیق حیات کوئی ہو آدمی کو ضرورت ہوتی ہے زندگی گزارنے کے لیے کوئی ان کو بیوی ہونی چاہیے تو اسی بیوی بیوی کا جس کا انتقال ہو گیا تھا اسی کی بہن تھی گیا کہ بچوں کی خالہ ہوئی تو اس خالہ سے آپ کو السلام نے نکاح کیا جب نکاح کیا تو اس کے پیڑ سے دو لڑکے پیدا ہوئے یوسف علیہ السلام اور بنیامی یہ دونوں بھائی تھے تو گویا کہ وہ ہوئے دوسری ماں کے بات ایک اور یہ ہوئے یہ دوسری ماں کے یہ خالہ کے پیڑ سے پیدا ہوئے یوسف علیہ السلام بڑے تھے اور بنیامی جو چھوٹے تھے لیکن بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بہت خوبصورتی دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے فرمایا واپس آ کر معراج کے قصوں میں میں تفصیل سے اسے بیان کر چکا ہوں واپس جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کارگزاری بیان کی بھائی میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا جب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ارے میں نے یوسف کو دیکھا اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت کہ میں نے نہیں دیکھا وہ روزن نے حتیا بیان کی دنیا میں اللہ نے جتنا حسن و جمال اتارا ہے یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے جتنا حسن و جمال اتارا ہے آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے آدھا اور آدھا پوری دنیا میں تقسیم کیا ہے یہ ٹاپ ون آتے ہیں نا وہ ہوتا ہے نا کبھی آج جو ہے فلاں جگہ کا فلاں جگہ کی لڑکی جو ٹاپ ون آئی فلاں جگہ کا ٹاپ ون آیا وہ top one top one top one وہ بہت ٹاپ پر تھے یوسف علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے یہ فرماتے تھے کہ میں نے جو ہے دیکھا یوسف کو اتنا اس میں جمال پھر یہ کہ دہنے رخسارے پر ان کا ایک کالا تل تھا ایک بات ذہن میں رکھنا یہ تل جو ہے نا تل جیسے انگلی پر تل ہوتے ہیں سنا ہوگا آپ نے کسی کو ہوٹ پر تل ہوتا ہے کسی کا انگوٹھے پر ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کسی کا جو ہے دہنی انگلی پر ہوتا ہے کسی کا انگوٹھے کے نیچے ہوتا ہے کسی کے رام پر ہوتا ہے کسی کا تلو پر ہوتا ہے سب جگہ یہ تل والی تو کسی زمانے میں یہ تل کا ایک علم ہوتا تھا کسی زمانے میں اور وہ بہت بڑا مقبول مانا جاتا تھا ہماری شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں اس زمانے میں جو شادیاں کرتے تھے وہ تلوں کے اعتبار سے کرتے تھے وہی ان کا استخارا ہوتا تھا کوئی شہزادہ ہے شادی کرنی ہے اس کو شہزادی ہے شادی کرنی ہے پیغام آیا تو پیغام آنے کے بعد پہلے دیکھتے تھے کہ اس کے تل دیکھو کہاں کہاں ہے ہاں اس کے داہنی انگلی پر تل ہے اور اس کی بھی داہنی انگلی پر دائیں بائیں تل ہے ہاں میچ ہے یہ ان کا حساب کتاب ہوتا تھا یہ کہتے تھے کہ چلو دہانی انگلی پر نہیں ہے لیکن اس کی جو ہے بائیں انگلی پر ہے تو کہاں ہے یہ بتاؤ یعنی وہ حساب کتاب کر کے وہ شادیاں کرتے تھے اس دور کے اعتبار سے تو اب وہ چیز جو ہے وہ ختم ہوگی کسی کے سینے پر ہو تو کیا مطلب کسی کا ہوڑ پر ہو تو کیا مطلب کسی کے مطلب؟ آنکھ کے اوپر یہاں ہو ہوتے کیا مطلب کسی کے یہاں تل ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا اس کا کیا مطلب تو دہنے رخسارے پر یوسف علیہ السلام کے کالا تل تھا اور خوبصورت تھے تو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوسف سبھی ہے اور میں ملک ہوں ملک ملح کہتے ہیں کیا آدمی جیسے ہندوستان کے لوگ ہوتے ہیں انہیں ملح کہیں گے یا کبھی کیونکہ کھانا ہے اور اس میں نمک بھی ہے تو کھانے میں مزہ آتا ہے آپ سمجھ گئے کہ نہیں کھانا ہو اور اس میں بالکل نمک نہ ہو تو مزہ آئے گا آپ فرماتے تھے میرا بھائی یوسف سبیح تھا سبھی یعنی صبح کا چاندنا جو ہے وہ اور میں ملی ہوں ملی یعنی کہ خوبصورتی پوری ہے لیکن گورا پن اتنا نہیں ہے جتنا یوسف کا تھا آزا خوبصورت ہے ناک برابر ہے آنکھیں برابر ہیں کان برابر ہے بے ڈھونگے نہیں ہے کہ ناک جو ہے بہت بڑے بڑے نسل ہیں ایسی چیز نہیں جن کا ڈھنگ کا ہے تا فرماتے تھے کہ یوسف سبھی وہ آنا ہے کہ یوسف سبھی تھے میں نے تو یہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ نے قدرتی خوبصورتی دی تھی انہوں نے ابا سے کہا کہ ابا جان میں تو بڑا پریشان ہوں میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب اچھا ہے اور خواب یہ دیکھا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جان میں نے خواب میں گیارہ ستارے گیارہ ستارے کا مطلب گیارہ بھائی دس تو وہ ماں کے جو تھے اور ایک بنیامین گیارہ ہو گئے اور اور چاند اور سورج یعنی ماں باپ چاند سے مراد ماں اور سورج سے مراد باپ کیونکہ باپ جو ہے ذرا گرم رہتا ہے ماں جو ہے ذرا نرم رہتی ہے اس لیے اشارہ کیا کہ چاند اور سورج کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے سدا کر رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا بیٹا بیٹا دیکھنا میری ایک بات سننا یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹا میری ایک بات سننا کال ہے یا وہ نہیں لا تخصص اخوتك کال لك كيدا ان للانسان عدو مبين یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے پیارے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا اس لیے کہ اگر تم بھائیوں کو سناؤ گے تو تمہارے خلاف کچھ سازش کرنے لگیں گے اسی لیے علماء نے لکھا ہے خاک کے متعلق یہ سن لو خواب دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام بارہ سال کی عمر ہے اور اس کی تعبیر نکل رہی ہے چالیس سال کے بعد چالیس سال کا عرصہ گزرا ہے چالیس سال تک حالت سے اللہ نے گزارا پھر اللہ نے اس کی تعبیر دی یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے خواب کے متعلق بنیادی چیز عرض کر رہا ہوں خواب دیکھو کبھی کسی کے سامنے بیان مت کرو خاص طور سے آج کی جو ہور ہے نا ہور مٹی کی ہور اس کے سامنے کبھی بیان مت کرو یہ ہوروں کو برا گا کہ ہماری برائی کرتے ہیں میں برائی نہیں کرتا عورتوں میں علم نہیں ہے اتنا جو خاک کی تعبیر میں وہ گئی وہ مائیں بھی گئیں اور وہ عورتیں بھی گئیں اس کے لیے مستقل ایک فن کی ضرورت ہے عورتوں کے مزاج میں جلد بازی ہوتی ہے فوراً فتوا دے دیتی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کے سامنے ہور کے سامنے اپنی جو دنیا کی ہور ہے اس کے سامنے خواب بیان مت کرو نمبر ایک نمبر دو کوئی برا خواب دیکھو کبھی بیان مت کرو آپ نے دیکھا کوئی برا خواب دیکھا آدمی نے کسی سے کہو ہی مت جب بھی خواب دیکھو تو طرف آدمی تھوڑا سا جانے پلٹ جاوے اور اعوذ باللہ میں نے شیطان رضیم پڑھ لے اور کر لے بس ختم ہو گیا وہ خواب ختم ہو گیا مستد احمد کی روایت ہے کہ تین دن تک خواب جو ہے وہ لٹکا رہتا ہے خواب دے گا آپ نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا کہ برا خواب ہے نہیں پاخانہ گا خدا نخواستہ مثال دے رہا ہوں یہ دیکھا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے خدا نخواستہ یا یہ دیکھا تو کوئی لڑائی ہو رہی ہے خاموش رکھو تھوڑا سا سستا کر لو کسی کے سامنے تذکرہ مت کرو نہ پیر کے سامنے کہنا ہے نہ پالم پوری کے سامنے کہنا ہے آپ سمجھیے نہ امام صاحب کے سامنے کہنا ہے اپنے پیٹ میں رکھو اس کو نگلو اگلو مت یہ ہاتھ کی ورنہ کیا ہے جب کسی کے سامنے کہو گے وہ زبان سے جو جملہ نکال دے گا وہ ہو جائے گا جو جملہ نکالائے گا وہ ہو جائے گا اس لیے اس کا خیال رکھو ایک بات ہوگی دوسری بات یہ اچھا خواب دیکھا آپ نے یوسف علیہ صاحب نے اچھا خواب دیکھا ہے انہوں نے فورس چونکہ یہ بھی نبی ہونے والا ہے نبی تو بھی ہے نہیں لیکن یعقوب علیہ السلام تو نبی تو ان کو تو فوراً سمجھ گئے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے تو چنا کہ اچھا خواب دیکھا ہے کسی اچھے آدمی کے پاس جاؤ اور اچھے آدمی ڈھونڈو گے تو ملیں گے آپ کے گھر پہ نہیں آئیں گے کوئی اچھا تاجر دینے والا ہوگا آپ ڈھونڈو گے تو ہی ملے گا ورنہ نہیں ملے گا اس لیے کہ تو مستقل فن ہے جو علماء نے لکھا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا جب یہ دیکھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو ان کی تمنا یہ تھی کہ میرا انتقال مدینہ میں ہو بس ان کی تمنا تھی وہ ڈر کی وجہ سے مکہ مکرمہ جاتے نہیں تھے کیوں مکہ مکرمہ گیا اور وہاں جا کر اگر مر گیا تو راستے میں مر گیا تو ڈر رہتا تھا ان کو تو میرے خواہش مدینہ میں مرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اگر مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے تو مدینہ میں مرے اس لیے کہ میں اس کی سفارش کروں گا خاص سفارش ایک تو عام سفارش ہے وہ میرا پڑوسی بن گیا مدینہ میں مرا مدینہ میں قبر بن گئی وہ میرا پڑوسی بن گیا میرے پڑوسی کی سفارش میں ذرا ٹھاڑ کے ساتھ کروں گا اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے منستتا مدینہ کہ جو طاقت رکھتا ہے مدینہ میں مرنے کی تو مدینہ میں مرے اگر اللہ نے طاقت دیے نہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ اس کا اپنے بات بولا ہے تو میں مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ عمر سکنی شہادت کی سبیلک وجال موتی بے بلد رسولک اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا لیکن ڈر رہتا تھا کبھی بھی عمرے کے لیے جاتے نہیں تھے گھر والے بچیاں ان کی بچیاں بہت تھی امام مالک کی مالک سے بچیاں کہتی تھی کہ ابا سب عمرے کے لیے جاتے ہیں ہم بھی چلیں عمرے کے لیے کہتے بیٹا چلو تو صحیح لیکن اگر میں مر گیا وہاں تو ابھی اسی شرط سے پنج امام مالک نے خواب دیکھا یہ خواب کی تعبیر سمجھا رہا ہوں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جب حضور کے خواب حضور حضور کے خواب میں دیکھا باتیں ہوئی تو وہاں مالک نے فوراً حضور سے سوال کیا ان کا حضرت مکہ یاد آیا ہے مرنا یہاں آپ کے قریب میں ہے مجھے بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا ہے کب ملک الموت آ جائے اور پتہ نہیں کون سی گلی میں میری زندگی کی شام ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ مدینہ میں رہوں اب مجھے اتنا بتائیے آپ کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں یا نہ جاؤں کبھی ایسا ہو مر گیا اور وہیں انتقال ہو گیا تو مجھے یہاں کی زمین نہیں یہاں کی مٹی نہیں ملے گی خیر وہاں کی مٹی بھی اعلیٰ ہے لیکن میری خواہش یہاں مرنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مرنے کی فضیلت بہت بہن کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا خواب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو انہوں نے پھر پوچھا حضرت اتنا جواب تو دیتے جائیے مجھے تاکہ مجھے پتا چلے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یوں اشارہ کیا امام مالک نے پوچھا کہ مجھے اتنا بتا دیں حضرت آپ میں کتنے دن زندہ رہوں گا اتنا مجھے بتا دے کہ میں زیادہ سے کروں اگر کچھ مہینے زندہ رہنے کا میرا ہے تو سفر کراؤں تو آپ نے یہ اشارہ کیا بس پانچ انگلیاں پانچ انگلیاں بند کر کے جواب کچھ نہیں دیا زبان سے کچھ نہیں بولے بس پانچ انگلیاں آنکھ کھل گئی اب امام مالک پریشان بھی پانچ انگلیاں کیا مطلب پانچ دن زندہ رہوں گا پانچ مہینے زندہ رہوں گا پانچ سال زندہ رہوں گا یا کیا مطلب ہے پانچ اس زمانے میں بہت بڑے معبر تھے یہ ان کے شاگرد تھے امام مالک کے آتے تھے اپنے ان کے درس کے اندر انہوں نے بولا درس کے بعد بولا بھائی مجھے مل کے جائیے امام مالک کو معلوم تھا کہ تعبیر دیتے ہیں کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر حضرت بکر سے پوچھتے تھے حضور خود پوچھتے تھے اور بکر یہ خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو سدی اکبر تعبیر دیتے تھے اور حضور صدیق اکبر کی تعبیر پر فیصلہ کرتے تھے تاریخ کی لڑائی کے موقع پر اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے خواب کی تعبیر میں فیصلہ کیا ہے یہ فرمایا کہ حضرت یہ طائف والوں سے جو لڑائی ہو رہی ہے ہماری بہت مسلمان شہید ہو جائیں گے بہت لوگ مر جائیں گے بہت عورتیں بیوائیں ہوں گی بس اس وقت تو یہ ہے ہم واپس چلیں گے اللہ ان طائف والوں کو لائے گا یاد دیکھ رہے ہیں تاریخ کی کتابوں میں یہ چیز ملے گی تو امام مالک نے کہا بھائی مجھے مل کے جائیے تو شاگرد جو تھے شاگرد جو تھے وہ بھی خوش ہو گئے آج استاد نے بلایا مجھے سامنے بٹھایا اور یہ فرمایا بھی میں خواب دیکھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھا تو حضور نے صرف یہ اشارہ کیا پانچ انگلیوں کا مجھے تاجر بتاؤ وہ شاگرد بھی من چلے تھے انہوں نے کہا حضرت بہت اچھا خواب ہے اور میں تعبیر ضرور دوں گا لیکن شرط یہ میرے گھر کھانے آنا پڑے گا آپ کو امام مالک کہیں جاتے نہیں تھے کسی کسی بڑے آدمی کا اپنے گھر میں بلانا یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے مہمان مہمان کی کیٹیگری ہوتی ہے نا بھائی مہمان کی کیٹیگری ہوتی ہے ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ورنہ حضرت میرے بہت سیدھے سادے صحابی تھے کیونکہ حضرت میری بڑی خواہش ہے کیا آپ کی دعوت کروں آپ کھانے کے لیے میرے گھر تشریف لائے تو اس نے فرمایا اچھا کہاں ہے مکان تمہارا میرا حضرت فلاں محلے میں میری بڑی خواہش ہے میری بیوی کی بھی خواہش ہے کہ آپ کے قدم میرے گھر میں پڑے اتنی ہماری تمنا ہے اور کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا لیکن ایک شرط کیسا ہے حضرت بتائیے کہا شرط یہ ہے کہ عائشہ کو لے کے آؤں گا بغیر عائشہ کی نہیں ہم دونوں آئیں گے تو بڑے میاں سیدھے سادے تھے نہیں حضرت آپ کو اکیلے کو کھلانے کی روٹی ہے عائشہ کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے یہ حدیثوں میں آتا ہے عائشہ کو کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے آپ کے لیے روٹی آپ نے فرمایا پھر تو نہیں آتا میں اب بڑے میاں چلے گئے گھر پر بیوی نے جاتے ہی پوچھا کیا ہوا کیا ہوا اس نے دعوت قبول کی دعوت قبول کی ابھی کیا میں نے بات رکھی وہ تو عائشہ کی شرط لگا رہے ارے بیوی نے کہا کہ لے آؤ عائشہ کو حضور کو یہ کہہ دو ایک روٹی ہے اب چاہے تم کھاؤ چاہے عائشہ کو کھلاؤ یہ سادگی تھی اب بڑے بھی اخیر پھر آئے حضرت میرے گھر دعوت آپ نے فرمایا ابھی شرط نہیں ہے عائشہ کو لے کے آؤں گا امر میں حضرت دے ایک ایک روٹی ہے کھلانے کے لیے چاہے آپ کھاؤ چاہے ایسا کو کھلاؤ عمر میں ٹھیک ہم دونوں سمجھ لیں گے پھر حضور وہاں گئے کھانے کے لیے یہ مہمان نوازی کسی اچھے آدمی کو اپنے گھر پر بلانا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے اب انہوں نے وہ جو شاگرد تھے امام مالک کے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ویسے تو میرے گھر آنے کے نہیں لیکن اب یہ مسئلہ آیا ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے گھر آپ نے فرمایا ضرور آؤں گا تیرے گھر امام مالک نے امام مالک گئے کھانا کھلایا اکرام کیا اب تعبیر یہ فرمایا کہ حضرت اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ انگلیوں کا اشارہ کیا اس سے پانچ دن مراد نہیں ہے اس سے پانچ مہینے مراد نہیں ہے اس سے پانچ سال مراد نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے خم سن لا پانچ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تم یہ پوچھتے ہو کہ میں کب مروں گا میں موت کا تو اللہ کے علاوہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے میں تجھے کیسے بتاؤں حضور نے وہ اشارہ کیا ہم سن لا اللہ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے اور چاند اور سورج سب جھک رہے یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا خواب تو دیکھا ہے بھائیوں کے سامنے مت کہنا ورنہ تیرے خلاف سازش کریں گے اسی لیے روایتوں میں آتا ہے اور حدیث ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی اچھی چیز دے تو آدمی اس کو چھپائے اچھا کاروبار دیا تو لوگوں کے سامنے کہتا نہیں پھر ارے بہت بڑا وفا ہو رہا بہت کما رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی پراپرٹی دے دی انہوں نے آ رہے صاحب پانچ کروڑ لگائے لیکن ابھی جو ہزار کروڑ آ رہے اس کے یہ جملے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں حدیث شریف میں استعین والا ہوائی جکم بلکمان فرین نقول ندی محسود اپنی ضرورتوں کو چپ کے چپ کے پورا کرو اس لیے کہ ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے اللہ نے بہت پیسہ دیا تو جو کار آپ کی ہے بھی سیدھی سائڈی کالی پیلی وہی رکھو زیادہ شو شامی آؤ اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے تو زیادہ شوشا کرنے سے لوگوں کی نظریں بھی آئیں گی اور لوگ حسد بھی کریں گے کہ پتا نہیں پیسہ پیسہ کہاں سے لاتا ہے پتا نہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا بیٹا کسی کے سامنے کہنا مت و کل کا ربو کا متحل کا کما کا من قبل ابراہیم و اسحاق ان رب کا علیم حکیم اور اسی طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا اور تم کو باتوں کے حقیقت تک پہنچانا سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اس علیہ السلام پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے یقیناً تمہارا رب جاننے والا حکمت والا ہے آگے فرماتے ہیں لقد کا اخوتی آیات السائی حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں مشرقین مکہ نے سوال کیا تھا نا یو نے سوال کیا تھا اس قصے کو کہا نشانیاں ہیں إذ قالوا ليوسف أحب إلى أبينا منا عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا یہ بھائی لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور غلط مشورہ کر رہے ہیں بعض مرتبہ آدمی مشورہ کرتا ہے لیکن غلط کرتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا ارکالو ليوسف وأخوه إلى أبينا منا ونحن لفي ضلال مبين جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین یہ دو حقیق بھائی ہیں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے حالانکہ ہمیں پوری جماعت ہے یقیناً ہمارے والد کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے یعنی باپ کو بھی غلط کہہ دیا بعض مرتبہ بچے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں تو باپ کو ہی برا کہتے ہیں باپ کو کہتے ہیں کہ باپ ٹھیک نہیں کر رہا اور باپ کا دھندا عام طور سے بچے سنبھالتے بھی نہیں ہیں باپ نے محنت کر کے دھندا کاروبار کیا تو جب شہید لڑکے ہوتے ہیں وہ باپ کے کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں اور جو ہیرا پھیری والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دھندا ٹھیک نہیں ہے یہ دھندا ٹھیک نہیں ہے دوسرا کروں دوسرا کروں وہ دوسرا کرنے میں جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اور دوسرا کر بھی نہیں سکتا ان سارے بھائیوں نے یہ کہا کہ بھائی ہمارے والد جو ہم سے تو محبت کرتے نہیں ہیں کیونکہ بڑھاتی کی اولاد تھی اور بڑھاتی کی اولاد آدمی کو زیادہ پسند ہوتی ہے ایک بات دوسری بات کہ بھائی تو سب بڑے ہو چکے تھے سب کی شادیاں ہو چکی تھی یہ بعد میں پیدا ہوئے تھے تیسری بات کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تھا کہ یہ نبی بننے والا ہے نشانیاں معلوم ہو گئی تھی تو ظاہر بات ہے کہ بچے جب نبی بنے گا تو ایک ایک فطری طور پر زیادہ محبت ہوتی ہے تو یہ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی کچھ بھی چکر چلاؤ اور چکر ایسا چلاؤ کہ باپ سے ان دونوں کو جدا کرو اب مشورے کے لیے بیٹھے یہ غلط مشورہ کر رہے سارے کے سارے کیا مشورے میں طے کیا انہوں نے اختلو یوسف طرح ہو اردن و لکم ابھی کم بس اکون قومم سال دس کے دس مشورے کے لیے بیٹھے اور مشورہ کیا بھئی ہم لوگ بہت ٹینشن میں ہیں ٹینشن کیا ہے یہ باپ کی محبت جو ہے یہ یوسف پر اور بنیامین پر بہت ہے ہماری طرف نہیں ہے ایک بھائی بولا بھائی دیکھو ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے قتل کر دو یوسف کو معاملہ ہی ختم قتل کر دو تو جب قتل کر دو گے مر جائے گا دنیا نہیں تو اس کا تو کوئی زیادہ میٹر نہیں ہے میٹر تو یوسف کی ہے کہ یوسف کو لیے لیے گھومتے ہیں ابا اور اس کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں پہلے آپ قتل کر دو اور جب قتل کر دو گے تو ابا جو ہے ان کی محبت تمہاری طرف آنے لگے گی ایک بھائی تھا ان کا بڑا اس کا نام تھا یہودا یہ یہودی جو ہے یہودی یہودی وہ اسی کے نام سے چلے ہیں اس کا نام تھا یہودا یہ بڑا تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں دیکھو لا منهم لا بعض السيارة إن كنتم فاعلين ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا مفسرین نے لکھا یہ بڑا بھائی تھا اس کا نام یہودا تھا اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں قتل والی بات تو نہیں کرنی چاہیے کام ایسا کرو کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے ایسا کرو بھائی ہم قتل کی ذمہ داری اپنے سر پر کیوں لیں نہیں کوئی چکر ایسا چلاؤ کہ بس وہ خود بخود مر ہی جائے اور ہم مارے نہیں خود تو خود مر جائے چکر چلو تو انہوں نے آپس میں کہا کیا کریں یہ کہا کہ کسی اندھے کنویں کے اندر کنویں بہت ہیں وہاں کنان میں بہت کنویں ایسے تھے جو غیر آباد تھے ان کنو میں سانپ بچھو جھاڑیاں غیر آباد یعنی اس میں پانی بھی نہیں ایسے کنویں ہوتے ہیں دیہات آپ نے دیکھے ہوں گے بعض کنویں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہرے بھرے ہوتے ہیں سب جگہ سے جو ہے پانی یعنی لوگ آتے ہیں پانی لے جاتے ہیں جیسے نہر کا پانی سمندر کا پانی تو سمندر کے پانی کے نوعیت الگ ہوتی ہے نہر کے پانی کی نوعیت الگ ہوتی ہے خواب میں کوئی دیکھے کہ اس کے گھر میں نہر کا پانی آیا مطلب کہ اس کا گھر جو ہے خوب برکت ہوگی اس کے گھر میں اور خواب میں کوئی دیکھے کہ اس کے گھر میں سمندر کا پانی آیا مطلب کہ اس کا گھر اجڑ جائے گا پانی دونوں ہے کیونکہ سمندر کے پانی میں جان نہیں ہے نہر کے پانی میں جان ہے سمندر کے پانی سے کھیتی نہیں ہوگی سمندر کا جو پانی ہے وہ کھیتی کے لیے استعمال نہیں ہوگا وہ جو ہے اس میں نمک ہوگا تو اس سے کھیتی نہیں ہوگی لیکن نہر کا پانی کا اس سے جو ہے چشمہ بھی پیدا ہوگا اس سے سیب بھی پیدا ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں الگ الگ الگ بنائی موقع کے اعتبار سے ساری چیزیں ہوں گی تو انہوں نے کہا کہ ایسے اندھے اندھا کنویں کا تذکرہ ہے ایسی جگہ یوسف کو ڈال دو کہ باپ سے ڈھونڈتا پھرے اور یوسف وہیں پر مر جائے یہ خلاصہ سے کلام ہے اب آپ سے مشورہ کر کے سارے متفق ہو گئے یہ کی بات پر آئے ابا کے پاس یعقوب علیہ السلام کے پاس یا بانا مال اچھا بھائیوں نے یہ بھی کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کوئی راہ چلتا کوئی مسافر قافلہ اس کو نکال لے جائے گا اب کون سے کنویں میں ڈالنا آپ اسے مشورہ کرنے لگے وہ کنواں وہ کنواں وہ کنواں وہ کنواں نے کہا بھائی یہ سارے اندر کے جو کنویں ہیں وہاں تو کوئی مسافر جاتا نہیں ہے یہ کنویں ایسے ہیں جو لوگ گزرتے ہیں جب ڈالو گے تو یہ روئے گا چیخے گا چلائے گا گزر گزرنے والا سنے گا تو اس کو یہ اپنے عقل گھوڑے دوڑا رہے تھے سنے گا سن کر جو ہے اس کو کم سے کم نکال لے گا کچھ بھی ہوگا ایسا کرو کہ یہی ڈال دو اور ہم بھی ذرا آتے جاتے رہیں گے یہ بھائی جو تھے بہت ہوشیار تھے کنویں میں ڈالنے کے بعد واش بھی کرتے تھے کیا ہو رہا ہے کہتے تھے دور اگر کنویں میں ڈالو گے تو روزانہ آنا جانا بھاری پڑے گا میں ایسا کرو کہ کوئی بھی بھائی جا کر خیر خبر لے آئے دیکھے مر گیا ہے کہ زندہ ہے بس خالی جا کے دیکھ لے کہ زندہ ہے کہ مرا ہے تو انہوں نے کنواں چھٹ لیا آپس میں مشورہ کر کے اب ابا کے پاس آئے آلو یا بالا مال لا لا تام یوسف لنا سہول سارے کے سارے ابا کے پاس آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یوں کہ ابا جان کیا بات ہے آج یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خاں ہیں ہم کو تو بڑی محبت ہے ہمارے بھائی سے کتنا خوبصورت ہمارا بھائی ہے ہم کو آپ آپ ہم پر بھروسہ کیجئے تھوڑا بھیجیے ہمارے ساتھ بارہ سال کی عمر ہو گئی ہے تیرواں سال لگ رہا ہے تو تھوڑا کھیلے کودے آپ گود میں لیے بیٹھے رہتے ہیں اس کو جب دیکھو تب یوسف جب دیکھو تب یوسف جب دیکھو تب یوسف اپنے میں نکالتے ہی نہیں تھوڑا ہمارے ساتھ بھی کرو کو دھندا کرے کچھ باہر کی دنیا دیکھے یہ دیکھے ایک جملہ مالا فضول ابا جان کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ خوب کھائے کھیلے اور ہم اس کی نگرانی کریں گے آپ فکر نہ کریں ابھی سارے کے سارے با... یعقوب علیہ السلام جو وہ سمجھ رہے تھے اچھا بعض مفسرین نے لکھا ہے بھائیوں کو دو حسد تھا ایک حسد یہ تھا کہ ابا ان سے کیوں محبت کرتے ہیں دوسرا کسی ذریعے سے بھائیوں کو پتا چل گیا تو اس سے بھی دیکھا ہے گیارہ ستارے اور چاند اور سورج سدا کر کے خواب بھی دیکھا اس کی وجہ سے حسد اور بڑھ گیا تو انہوں نے کہا ابا جان کل بھیج دیے تھے یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کا اچھا کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی ساری باتیں سن رہے تھے یہ یوسف علیہ السلام ابا سے کیا کہتے تھے ابا ابا ابا مجھے مت بھیجنا میں آپ کی شادی ٹھیک ہوں ابا مجھے مت بھیجنا لیکن بعض مرتبہ بچے جو ہے اتنا اصرار کرتے ہیں اس لیے بچوں کو چاہیے باپ کے سامنے رائے کا اظہار کریں رائے پر اصرار نہ کریں ماں باپ کے سامنے اپنے رائے کا اظہار کر دیں ہماری رائے یہ لیکن اصرار نہیں یہ اصرار کر رہے ہیں سارے بھائی اس اصرار کے اندر یہ سارا چکڑا ہوا علیہ السلام کیا کہتے تھے ابا مجھے مت بھیجنا سن رہے تھے سارا گھر میں چل رہا ہے یعقوب آپ کو سلام نے جواب دیا قال إني ليحزنني أن تذهبوا به الذئب وأنتم عنه غافلون یعقوب علیہ السلام نے کہا بھائی میں اس سے غمگین ہوتا ہوں کہ تم یوسف کو لے جاؤ اور مجھ کو خطرہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل رہو کبھی ایسا نہ ہو کہ یار تم لے جاؤ اور اس وہاں بھیڑیے بہت رہتے تھے کنان کے قرب جوار میں اور یہ جہاں یوسف علیہ السلام کا گھر تھا بھیڑیے بہت رہتے تھے مجھے ڈر ہے وہ بھیڑے کا جملہ جو سنا بھائیوں نے اسے پکڑ لیا یعقوب علیہ السلام سے بھیڑیے کا جملہ تو انہوں نے اسی پر پلان بنایا اب یاقوب بھائیوں نے کہا کہ ابا جان ارے بھیڑیا کیا ہم دس کے دس کتنے مست ہیں بھیڑیا کیا کرے گا بھیڑیا کہے گا یہ ہر کس نہیں ہو سکتا آپ بالکل فکر نہ کریں اور چلو یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے کل لے جاؤ پوری رات یوسف علیہ السلام ابا سے کہتے ہیں ابا مجھے نہیں جانا کہاں ان کے ساتھ بھیجتے ہو کہاں ان کے نہیں نہیں بیٹا ذرا باہر کی دنیا دیکھو جاؤ کوئی بات نہیں جاؤ دوسرا دن آیا تو یوسف علیہ السلام کے کپڑے وغیرہ بدل دیے اور بدل کر جو ہے خود روایتوں میں تو اس کی تفسیروں میں کہ یعقوب علیہ السلام خود چھوڑنے کے لیے گئے جیسے دور تک جاؤ بھی جاؤ اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ بارہ سال کی عمر تھی یوسف علیہ السلام کی یا تیرہ سال کی عمر تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے سینے سے چمکایا چمکایا بہت بہت سے کنار کیا بیٹا بہت دنوں کے بعد تم اس کو جدا کر رہا ہوں کوئی بات نہیں شام تک تو تو واپس آ جائے گا جس صبح جاتے ہیں جنگل میں تو شام کو واپس آ جاتے ہیں تو بیٹا بالکل فکر مت کرنا جا جا بیٹا اور یوسف علیہ السلام جب وہ رونے لگے اما کہاں مجھے بھیج رہے ہو ان کے ساتھ جی کا نہیں نہیں بیٹا بھائی ہیں تمہارے خیر خبر رکھیں گے تم جاؤ باہر کی دنیا دیکھو اور یوسف علیہ السلام روانہ ہوئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام دور سے دیکھ رہے تھے اور بھائی بھی بہت پیار سے لے جا رہے تھے کوئی یہ اٹھا رہا ہے کوئی اٹھا رہا ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا بھائی ہے اب جب دور جا کر اوجھل ہو گئے یعقوب علیہ السلام پہاڑیاں آ گئی جھاڑیاں آ گئی تو بھائیوں نے دیکھا پیچھے مڑ کے کہ یعقوب علیہ السلام ہے کہ نہیں اب کوئی نہیں اب ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کیا کسی نے لات ماری کسی نے دھکا مارا کسی نے کسی نے کچھ کہا ارے بھائی ابا سے تم یہ وعدہ کر کے آئے ہو یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو تم نے ابا سے کیا وعدہ کیا ابھی دس منٹ پہلے تم وعدہ کر کے آئے کہا نا نا بہت باپ کا بہت لانڈا بنتا ہے بہت لانڈا بنتا ہے کہ تو ایک نے کہا ایک کام کرو تلوار لگا دو ایک نے ایک نے یہ بھی کہا تلوار بس لگا دو ختم ہو جائے معاملہ اس کا اب یوسف علیہ السلام کو جب مارتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر بارہ تیرہ سال کی تھی یہ روتے ہوئے اپنے بھائیوں کے پاس مدد کے لیے جاتے ارے بھائی وہ بھائی بہت مار رہا ہے مجھ کو ذرا میری مدد کرو تو وہ بھی دھکے مارتے وہ دھکا مارتا تھا وہ دھکا مارتا تھا وہ دھکا مارتا تھا بڑے پریشان یوسف علیہ السلام تم یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں تک روایت میں سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کو رستے سے مضبوط باندھ دیا جب رسوم رستے سے مضبوط باندھ رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے کبھی چیزیں دیکھی نہیں تھی کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کیوں رستے سے باندھ رہے ہیں یعنی میرا کیا قصور ہے تیرہ سال کی عمر بارہ تیرہ سال کی عمر میں لڑکا کچھ سمجھدار بن جاتا ہے کچھ کرنے والا کام کرتا ہے دوڑتا ہے آتا ہے جاتا ہے یہاں تک کہ ان بھائیوں نے بہت مارا بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے خون خون ہو گئے خون خون ویسے بھی خوبصورت تھے ہاتھ سے خون نکل رہا پاؤں سے خون نکل رہا یعقوب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید اچھا یوسف علیہ السلام مڑ مڑ کر یعقوب علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے یعنی پیچھے کی طرف ابا ہوتے ہوئے ذرا بلاؤں ان کو لیکن یعقوب علیہ السلام تو چلے گئے تھے یہاں تک کہ ایک کنواں انہوں نے مشورہ کر کے طے کیا غلط ان کی ترتیب چل رہی تھی انہوں نے طے کیا اور طے کر کے یوسف علیہ السلام کو ڈالنے کا ارادہ کیا اندر تو یوسف علیہ السلام جان بچانے کے لیے یہ اندر ڈال رہے تو یوسف علیہ السلام جو کنویں کی جو پالی آئے اس کو پکڑ کر کہ ڈالے نہیں مجھے ڈالے نہیں مجھے ڈالے نہیں تو یہودا جو تھا یہ کچھ نرم پڑا یہودا نے کہا کہ دیکھو ہمارا بھائی ہے کنویں تک تو ہم لے آئے ہیں اس کو اور اس کو اس کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کرو بھائی نے کہا کہ نہیں نہیں یار بھائی آپ کو پتا نہیں ہے ہمارے گھر میں فتنا یہی ہے ہمارے گھر میں فتنا یہی ہے اس کو تو قتل ہی کرو اس کو اس کنویں میں ڈالو وہ کنواں ایسا تھا علماء نے لکھا ہے کہ اس علاقے کا سب سے خراب کنواں سانپ ناگ بچھو کچھوے اور سارا اس علاقے کے جتنی گندی چیزیں تھیں اس کنویں میں ڈالی جاتی جنات اس کو سمجھے کہ اچھا یہ بھیڑیے جو مر جاتے تھے تو لوگ اسی میں ڈال دیتے تو یوسف علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے بھائی کے داڑھی میں ہاتھ رکھتے تھے بھائی مجھے میری جان کی مجھے بچہ اتنا تو سمجھتا ہے کہ مجھے مار رہے ہیں بھائی میری حفاظت کرو میری حفاظت کرو بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو تم یہاں تک جو رسی سے باندھا اور رسی سے باندھ کر جب یوسف علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے وہ کنویں کی پالیوں کو پکڑ کر پیچھے ہٹتے تھے ان سب نے جو ہے اٹھایا یوسف ایک بچہ اور دس کے دس مضبوط کیا کرے گا آدمی ان سب نے اٹھا کر یوسف علیہ السلام کو جو ہے رسی سے باندھ کر بالکل کنویں کے اندر ڈالا جب کنویں میں ڈالا بھی کبھی جا رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے بھی مجھے کہاں بھیج رہے ہو تم مجھے کیا کر رہے ہو ایک بھائی جو تھا کچھ زیادہ شریر تھا اس نے رسی جو ہے کاٹ دی اب ظاہری بات ہے کہ رسی جب کاٹی تو سیدھا اندر جائے گا تو روایتوں میں یہ ہے جہاں رسی کاٹی فوراً حضرت جبریل آ گئے اور حضرت جبریل نے اپنے ہاتھ میں لے لیا یوسف علیہ السلام کو اور ایک چٹان تھی اندر یعنی کنویں کے اوپر کے حصے کے اوپر کا حصہ اور اس کی تہ اس کے بیچ میں ایک چٹان تھی وہاں جبریل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا اور یوسف علیہ السلام سے پیار کیا اور کہا گھبرانا مت تو گھبرانا مت اللہ کی مدد تیرے ساتھ آئے گی لیکن یوسف علیہ السلام کانپ رہے ہیں خوبصورت تھے وہ کانپ رہے ہیں کہ کیا ہوگا میرے ساتھ نیچے دیکھتے تھے تو نیچے سانپ نیچے دیکھتے تھے تو نیچے جو ہے بدبو آ رہی ہے پیخانے کی بدبو کبھی بدبو سنگی نہیں یوسف علیہ السلام نے بقیہ تفصیل کل پوری کریں گے انشاءاللہ اللہ تو آپ مسئلہ بیان کر دو تھوڑا آج دیر ہو گئی بھائی روزانہ یہاں پہ بیان کے بعد کچھ مسائل بیان کیے جاتے ہیں آج چونکہ یہ نکاح کی مجلس ہے تو نکاح سے متعلق دو تین مسائل آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں یہ جو نکاح ہے وہ سنت ہے اور عبادت بھی ہے ہر عبادت کے طریقے ہوتے ہیں اس طریقے کے مطابق وہ عبادت انجام دی جاتی ہے تو پھر وہ سنت بنتی ہے تو یہ نکاح جو ہم مجلس میں اور مسجد میں آ کر کرتے ہیں تو اس کے بھی بنیادی طور پر دو تین طریقے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں کم سے کم دو گواہ موجود ہونے ضروری ہے یہاں تو ماشاء اللہ پورا مجمع ہے جب تک گواہ نہیں ہوں گے تب تک نکاح صحیح نہیں ہوتا ہے آج کل بہت سی جگہوں کے اوپر یہ بھی رواج پڑا ہے کہ لوگ فون کے اوپر شادیاں کر لیتے ہیں عورت یہاں پر ہے مرد کہاں پر ہے اور دونوں نے فون کے اوپر نکاح کر لیا یا بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے بیٹھے بھائی میں نے تجھے قبول کر لیا میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دے دیا تو اس طریقے سے بغیر گواہوں کے جو نکاح ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے نکاح کی بنیادی طور پر تین صورتیں ایک نکاح صحیح ہوتا ہے اور ایک نکاح فاصل ہوتا ہے اور ایک نکاح باطل ہوتا ہے ان تینوں کا فرق معمولی انداز میں سمجھ لیجئے اگر نکاح کے اندر نکاح کے سارے شرائط موجود ہے تو نکاح صحیح ہو گیا دو گواہ ہے مہر ہے ایجاب اور قبول ہے نکاح فاسد وہ ہوتا ہے بغیر گواہوں کے نکاح کیا جائے نکاح فاسد والی صورت میں میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانی ضروری ہوتی ہے نکاح باطل وہ ہوتا ہے کہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے ایک غیر مسلم عورت ہے اور اس سے کسی نے نکاح کر لیا غیر مسلم مرد ہے اس سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح باطل ہوتا ہے نکاح ہوا ہی نہیں ہے نکاح کے اندر بنیادی حیثیت ایک مہر کی بھی ہوتی ہے مہر کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ مہر جو ہے نا وہ چار طرح کا ہوتا ہے ایک تو کم سے کم مہر ہے کہ اس سے کم پر نکاح نہیں ہو سکتا وہ کم سے کم مہر احناف کے نزدیک اس کی موجودہ جو قیمت ہے وہ اکتیس گرام چاندی ہے اکتیس گرام چاندی کی جو قیمت ہوگی اس سے کم پر نکاح نہیں ہو سکتا ہے یہ کم سے کم مہر ہے دوسری مہر ہے مہر فاطمی مہر فاطمی کی موجودہ جو قیمت ہے وہ سمجھ لو ایک سو بتیس سولہ چاندی اس کی جو بھی قیمت بنے گی وہ مہر فاطمی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر ازواج متحرات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا جو مہر رہا ہے وہ بھی مہر فاطمی ہی رہا ہے یہ عام حالات میں مستحب ہے تیسری مہر ہوتی ہے مہر مسمہ مہر مسمہ کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو طے ہو جائے بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی مہر فاطمی لوگ طے نہیں کرتے آپس میں جو طے ہو جائے تو آپس میں جو طے ہو جائے اس کو مہر مسمہ کہتے ہیں آپس میں جو طے ہوتا ہے اس میں بہت سے مرتبہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی مہر طے کرنے کا حق کسے ہے شوہر کو ہے یا بیوی کو ہے تو اس میں یہ بات دھیان میں رکھیے کہ حق تو بیوی کا ہے لیکن دینا شوہر کو ہے اس لیے مہر اتنا زیادہ بھی طے نہیں کروانا چاہیے جو شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ ہو بہت سی مرتبہ شوہر غریب ہوتا ہے اور بیوی نے اتنا سارا مہر مانگ لیا کہ اس کی سکت میں ہی نہیں ہے اس لیے شوہر کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر مہر طے کرنا چاہیے اور مہر کی چوتھی قسم ہے مہر مثل مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ بغیر بغیر مہر کے نکاح ہو گئے مہر صحیح نہیں ہوا تھا تو اس وقت میں دیکھا جائے گا کہ جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے اس عورت کے خاندان کی اسی عمر کی جو لڑکیاں ہیں ان کا کیا مہر رہا ہے وہی مہر دینا ضروری ہوگا یہ مہر مثل کہا جاتا ہے اور عام طور پر مہر جو طے کیے جاتے ہیں وہ مہر ملک کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کیے جاتے ہیں کہ جس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس کے خاندان کی اسی عمر کی اسی اخلاق اور اسی صلاحیت کی بچیوں کے جو نکاح ہوئے ہیں جو مہر ہوئے ہیں اسی کو مہر مثل کہتے ہیں شادی کے سلسلے میں ایک آخری مسئلہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ بھئی شوہر کو اس کے نام کے ساتھ پکارنا اس کا کیا حکم ہے تو اس میں دو بنیادی باتیں دھیان میں رکھیں کہ اگر تعارف کے لیے شوہر کا نام لیا جائے غائبانہ تو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی فلاں صاحب کا میسج آیا ہے یا فلاں کا فون آیا ہے اپنے شوہر کا اگر نام لے لیا کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر شوہر سامنے موجود ہو اور اس کو مخاطب کیا جائے تو چونکہ اس کے نام کے ساتھ اس کو مخاطب کرنا یہ ایک قسم کی بیعت بھی ہے اس لیے فوکہ نے اسے مکرو لکھا ہے اور یہ صرف شوہر ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے اگر خاندان کا کوئی بڑا ہے یا کوئی بزرگ ہے اسے تم مخاطب کر رہے ہو اور اس کے نام کے ساتھ مخاطب کر رہے ہو تو اس میں بے ادبی اور بے تعظیمی ہے اس لیے نے اس کو مکرو لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کے میں توفیق نصیب کروں اچھا چلو کیش بزنس تو کر لو شادیاں تو ہوتی رہے گی انشاءاللہ میں جو پڑھاتا ہوں وہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک بلہ الحس بہ کل الشعین قدیر جب حدیث شریف میں آتا ہے جو جملہ پڑھ لے تو آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ جھانک کر دیکھتے ہیں لو کتنی بڑی وزیلت ہے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نا دروازے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کون پڑھ رہا ہے کون پڑھ رہا ہے یہ تو مہندی والی مسجد میں پڑھ رہے ہیں لوگ یہ صحیح ہے میں میں تو اس استحزار کے ساتھ یہ کلمے پڑھنے چاہیے پڑھو گے انشاءاللہ بھائی ایک مرتبہ اور پڑھ لو تو ذرا اور مزہ آئے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ الملک بلا الحمد بہوا کل شعین قدیر دوسرے بات کے شب جمعہ شروع ہو گئی الحمد للہ کل جمعہ ہے سورج کہب بھی پڑھ لو گے بھائی انشاءاللہ اور درو شریف بھی بہت پڑھیے فائدہ ہی فائدہ ہے اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے درو شریف پڑھنے کا اہتمام کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لو وارث بارش کون ہے آپ کی ہونے والی دلہن کا کیا نام ہے فاطمہ نام تو یاد رہتا ہے آدمی کو نہیں اور حارث اور آپ کی ہونے والے دلہن کا نام ادیبہ بہت اچھی طریقے سے آدمی یاد رکھتا ہے بیوی کا نام اور رکھنا بھی چاہیے میرے فاطمی اچھا یہ وکیل ابو بکر ہیں کون ابو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 میں دے رہا ہوں مہر فاطمی بشکل چاندی کی شکل میں آپ نے عجیب بن فیا کے بھیا سید کو اپنے نکاح میں قبول کیا بارہ سو جو ابھی تو اس کو کہو ہاں اور جب جو ہے تین بچے ہو جاوے تو ان کو کہنا اور پھر جب پانچ چھ بچے ہو جاوے تو حضرت حضرت کرنا پھر وہ شوہر بن جائے گی آپ بھی رہو گے اور ہمیشہ جو شوہر بننے کی کوشش مت کرنا کبھی کبھی بھی بن جانا لاؤ کو ہدیہ دے دیں میری لاؤ یہ آپ دونوں کو میں چار تصویر دیتا ہوں ہر تصویر پر اللہ محمد لکھا ہر دانے پر اللہ محمد لکھا ہوا ہے ایک آپ کی ایک آپ کی بیگم کی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 يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد الشفع والوتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله عدد الشفع والوتر يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فاسبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فامهنا عنه واتبنا في السعداء فإنك تمهو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ان نکاحوں میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما اے اللہ زوجین میں مبت اور محبت کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ دو خاندانوں میں محبتوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما اے اللہ ہر شریر کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر حاصل کے حسد سے ہر بخ کرنے والے کے بخ کرنے سے ہر برائی کہنے والی کی برائی سے ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے ہر روڑا اٹکانے والے کو روڑا روڑا اٹکانے سے ہر بری نظر والے کی بری نظر سے ان نکاحوں کی تو پوری پوری حفاظت فرما اور سارے دنیا کے مسلمان مرد اور عورتوں کی حفاظت فرما اے اللہ جنات کی شرارت سے بھی حفاظت فرما اور ساحل کے سہارا جادو سے بھی حفاظت فرما میاں بیوی میں خوب محبت پیدا فرما اور خوب ترقی عطا فرما اے اللہ جن کے لڑکیوں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں غیر شادی شدہ بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما جو بے اولاد ہوں نیک سال اولاد انہیں نصیب فرما جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہمیں جمع فرما دے اے اللہ رحمت کا اشرا ہم کو رخصت ہو چکا اب نفرت کا اشرا شروع ہوا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہ ذرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اے اللہ آنکھیں بھی ہماری گنہگار ہیں زبان بھی گنہگار ہے دماغ بھی گنہگار ہے کان بھی گنہگار ہے ہاتھ اور پاؤں بھی گنہگار ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ تو قریب ہے اے اللہ کریم ہمیشہ اپنے کرم کو نبھایا کرتے ہیں اس مبارک رات میں معافی کا قلم گھیر دے اے اللہ یہ مجمع تیرے دربار میں آیا ہے شب جمعہ میں آیا ہے بے شک ہم گنہگار ہیں اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں بے شک ہم گنہگار ہیں اور اقراری مجرم ہیں میرے ایک بات کہتے ہیں کہ ہم کو تجھ سے محبت بہت ہے اے اللہ ہم کو تیرے نبی سے بہت محبت ہے تیرے قرآن سے بہت محبت ہے اے اللہ اس محبت کے سب جو جغیر تو ہم سب کو قبول فرما لے اے اللہ اس امت کو تازے اور تازے بننے سے بچا لے اس امت کو تازے اور تازے بننے سے بچا لے اے اللہ ہمیں صالحین میں شامل فرما دے صالحین میں سے تو ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعا ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھاؤ جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک ہوائیں چلتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک جنت جہنم باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک زمین دانا اگاتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما اور جب تک اللہ بیت اللہ باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک تیرا عرش باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما اے اللہ جب تک قبریاں اور بلبلے چہچہاتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما اے اللہ جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک نہریں چلتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک قلم اور قدم چلتے رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک کمپیوٹر لکھتے رہے آپ پر رحمت نازل فرما جب تک کمپیوٹر چلتے رہے آپ پر رحمت نازل فرما اے اللہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما دنیا میں جتنے ذرات ہیں ان ذروں کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اے اللہ دنیا کے اندر جتنے کنویں ہیں ان کنویں کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما دنیا میں جتنے بارش کے قطرے آئے آتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک آئے اور قیامت تک جتنے بارش کے قطرے آئے ان کی تعداد کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اے اللہ اور پہاڑ کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اے اللہ سارے تیرے مخلوق کے عادت کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور بہترین جزائے خیر عطا فرما اخیر میں اتنا کہتے ہیں اللہ صلی علی محمد عدد الشفع والوتر اللہ صلی علی محمد عدد الشفع والوتر اے اللہ جتنی مخلوقات اور جتنی موجودات مخلوقات تو وہ ہیں جو تو نے پیدا کی ہیں موجودات بعض چیزیں وہ ہیں جس کو تو نے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ تیرے امرس میں ہے جیسے جو قرآن تو نے پیدا نہیں کیا ہے اس کو موجودات کہتے ہیں اے اللہ مخلوقات اور موجودات کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور تیرے شاہ نشان رحمت نازل فرما اے اللہ جہاں جہاں ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہو تو ان سب کو قبول فرما لے اور جب بھی ہمارے دعا پر آمین کہی جائے ان سب کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہوں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کے بلن فرما کر برتن انہیں آرام نصیب فرما ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اور جو زندہ ہوں ان کے قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما تیرے احباب صالحین میں ہمیں شامل فرما دے مستفید الاخیار میں شامل فرما دے اول الالباب میں شامل فرما دے اول الحا میں شامل فرما دے اور اللہ جو ہمارے اسباف چل رہے ہیں اور جو دعائیں چل رہی ہیں اور جو بھی دین کا کام تو اپنے فضل سے لے رہا ہے تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان نہ ہو بلکہ بار بار یہ مہینہ ہمیں مل رہا ہو تو اس کے غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے اے اللہ زمانے کی ظالم نظروں سے اس امت کو بچا لے زمانے کے ظالم نظروں سے اس امت کو بچا لے اے اللہ ہندوستان کے ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرما اور ہمارے لیے جو خیر ہو اے اللہ وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما ہمارے مساجد کی حفاظت فرما دینی کاموں کی حفاظت فرما دعوت کے کام کی حفاظت فرما دیوی اور مرکزوں کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما بہو بیٹیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے شہر سے زنا کے دروازوں کو بند فرما دے اے اللہ حلال بستروں کا انتظام فرما دے حرام بستروں سے سمت کو نجات دے دے اخیر میں سے درخواست کرتے ہیں اچانک کا خیر ہم سب کے لیے مقدر فرما اور اچانک نانک کے شر سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما اور جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آخر تو ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے اپنے کرم سے عطا فرما دے اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں ان کے آمین کے کہنے کو ہمارے لیے قبول فرما اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹا ہوا ہے ہمارے روٹے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو اے اللہ ساری دنیا میں جتنے مسلمان دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں کو تو قبول فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد ابن عبد